وعلى آله وصحبه وسلم میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رسپانسبلٹیز کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد کی ہے چنانچہ ہمارے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی سے پتا چلتا ہے کہ دو بڑی بڑی رسپانسبلٹیز ہیں لائف میں دو میجر ریسپانسبلٹیز ہے جن کو ہمیں لائف میں ادا کرنا ہے ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد ایک ہے اللہ کے حق کو ادا کرنا اور دوسرا ہے بندوں اور بندیوں کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے مثلا نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا صدقہ دینا وقت پڑھنے پر سچی اللہ کی قسم کھانا یہ سب اللہ کے حقوق ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور دوسری ریسپانسبلٹی ہماری ہے حقوق و نبا بندوں اور بندیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہمارے جو ریلیشنز ہے ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ہمارے جو فیملی ممبرز ہے ہم ان کے حقوق کو ادا کریں ماں کا حق ادا کرنا باپ کا حق ادا کرنا ہسبند کا حق ادا کرنا وائف کا حق ادا کرنا بھائی کا حق ادا کرنا بہن کا حق ادا کرنا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا نیبرز کا حق ادا کرنا مسلمانوں کا حق ادا کرنا غیر مسلموں کا حق ادا کرنا جانوروں کا حق ادا کرنا نہ جانے کتنی ایسی رسپانسبلٹیز ہے جن کا تعلق حقوق ولی بات سے ہے اور ان دونوں حقوق کے ادا کرنے کا نام اسلام ہے ایک مسلمان بھائی کی بہن کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ دونوں حقوق کو ادا کرے اگر کوئی ایمان والا یہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی میں نے روزہ رکھ لیا میں حج کر کے آ گیا تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی تو یہ اس کی نادانی ہے اسلام ہمیں بتلاتا ہے ٹو ٹائپس کی ریسپانسبلٹیز ہے اللہ کے حقوق بھی ادا کرو بندوں کے حقوق بھی ادا کرو ان دونوں حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام ہے ان دونوں قسم کے حقوق کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ادا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے دیکھو وہ اللہ کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ان حقوق کو ادا کرنے پر اللہ خوش بھی ہوں گے اور خدا تو خدا ہے وہ چاہے گا تو اسے حق ادا کرنے پر اس سے راضی ہوگا اور اگر وہ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہو جائے گا یہ اس کی مرضی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا زکوٰۃ نہیں دی خرچ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کی پکڑ کرے گا اسے سزا دے گا اور اگر اللہ یہ چاہے کہ نہیں میرا بندہ ہے میری بندی ہے مجھے معاف کر دینا ہے مجھے اسے فورگیو کرنا ہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ اپنے بندے یا بندی کو معاف کر دے گا وہ تو ارحم الرحمین ہے رحیم الرحما ہے کریم القرما ہے وہ جو چاہے ڈسیشن لے لے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے لیکن جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے اور جو سب سے اہم امر ہے وہ ہے حقوق العباد کو ادا کرنا اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہے بندیوں کے جو حقوق ہے ان کا ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ایک انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتا کرتا ہے اپنے گھر والے اپنے فیملی ممبرز اپنے ریلیٹیوز اپنے نیبرز کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کرتا ہے ایک گناہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی حکم ادولی ہو رہی ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بندے کے حق کو بھی نہیں ادا کر رہا ہے بندی کے حق کو بھی ادا نہیں کر رہا ہے تو ڈبل ناراضگی کہ اللہ کے آرڈر کی بھی نافرمانی اور جس کا حق ہے اس کے حق کو ادا نہیں کیا یہ بھی کوتا ہی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا آج ہمیں خیال رکھنا ہے آج اللہ کے حکم تو ہم سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ حقوق کو لباد میں ہم سے کوتائیاں ہو جاتی ہے ہم سے اس کے اندر جو ڈیوٹیز ہے وہ فلفل نہیں ہوتی ہے ہم اس سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو میری ماں بہنیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو قسم کے حقوق دیے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمیں ان دونوں کو ادا کرنا ہے دیکھو آج ہو یہ راہ ہے حقوق و لباس میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے حالانکہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا کہ اللہ کے جو حقوق ہے اللہ تو ان سے معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایمان والا مرد اگر کوئی ایمان والی عورت بندے کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اس کے بعد سیونٹی انبیاء کی عبادت کو لے کر جائے تب بھی وہ سیونٹی نبیوں کی عبادت کام نہیں آئے گی حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ انہیں جہنم میں بھی ڈال سکتا یہ بہت بڑی بات ہے ایک نبی کی عبادت کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی نہیں سیونٹی نبیوں کی عبادت لے کر جاؤ سیونٹی نبیوں کی عبادت لے لے کر کر جاؤ جاؤ اتنی ساری لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتا ہے بندیوں کے حقوق میں کوتا ہے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑے گا وہ سیونٹی نبیوں کی عبادت لے کر گیا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بعد میں دیں گے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا تو نے کس کس کس کس کا کا حق مارا دل دکھایا کو کو تانے دیا گالیاں کس کا مال ہڑپ کیا کس کے مکان پر قبضہ کیا کس کی زمین کو پر قبضہ کیا کس کی بے عزتی کی کس کی بے حرمتی کی ان ساری باتوں کا جواب دے جب تک یہ جواب نہیں دے گا اس کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا بلکہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علی آگے نقل کرتے ہیں کہ اگر ایک پینی کسی کی لے لی ہے اونلی ون پینی کسی کا حق مار لیا ہے ہو سکتا ہے اس ایک پینی کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سات سو مقبول نمازیں ہماری لے لے سیون ہنڈریڈ نمازیں ایک پینی کے بدلے میں چلی جائے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس لیے یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے ہماری وجہ سے کسی کے حق کے اندر کوتا ہی نہ جائے اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میدان محشر میں حاضری ہوگی اگر بندوں کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان حقوق العباد کے بدلے میں جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے ہماری نیکیاں جو ہم نے دنیا میں بڑی محنت سے حاصل کی ہے اللہ ان نیکیوں کو لے لے گا نمازوں کو لے لے گا زکاة کو لے لے گا اور جس کے حق کو ہم نے مانا ہے یہ ساری نیکیاں اسے دے دی جائے گی اور اگر ہماری نیکیاں خلاص ہو گئی اور حق مانا ابھی بھی اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کے یہاں رول یہ ہے کہ وہ جس کا حق باقی رہ گیا ہے اللہ اس کے گناہ لے لیں گے اور اس کے گناہ کو ہمارے میں ڈال دیا جائے گا اور اس طریقے سے یہ آدمی بہت بڑے نقصان میں چلا جائے گا یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ اسی لیے حدیثوں کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں تین رجسٹرز ہیں ایک رجسٹر میں وہ گناہ ہے جسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا اور وہ گنا ہے کفر کیا کیا شرک اللہ کا پارٹنر ہم نے بنا دیا یہ وہ گنا ہے اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا خود اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا لیکن میری عبادت میں پارٹنر بنانے والے کو اور شرک کرنے والے کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس کے اندر حقوق اللہ کی کوتاہیاں لکھی ہوئی ہوگی اور جیسے میں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے وہ فضل کرے یا عدل کرے اگر وہ فضل کر لیتا ہے یا عدل کر لیتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ کہا جاتا ہے عدل کرے تو فضل کرے تو جھوٹیا یعنی اگر اللہ نے انصاف کر لیا تو ہم پکڑے گئے اور اگر اللہ نے فضل کا معاملہ کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تیسرا رجسٹر اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ کے یہاں وہ ہے کہ جس میں حقوق العباد کو لکھا گیا ہے اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا ہے ہم نے کسی کا اگر حق مار لیا ہے جب تک ہم حق کو ادا نہ کر دے یا معافی نہ مانگ لے یا معاف نہ کروا دے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہتے ہیں اور جنت میں انٹری نہیں مل سکتی حدیث پاک ہے لا يدخل الجنت قاتعون قطع رحمی کرنے والا رشتے توڑنے والا لوگوں کے دلوں کو دکھانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا وہ نہ ہو جائے وہ معافی مانگ لے سامنے والے کو راضی کر لے یا اللہ اس سے راضی کر لے تب جا کر یہ حقوق و لباد کا مسئلہ کلیئر ہوگا اس لیے ہمیں اس کی بہت فکر کرنی ہے آج الحمدللہ ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ذکر و اذکار ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے ساری عبادتیں ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے میری مائیں بہنیں دیکھی اور بھی کچھ بہنیں پیچھے کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے پلیز اللہ کے واسطے تھوڑی تھوڑی آگے بڑھ جاؤ تاکہ ہر بہن کو اندر آنے کا موقع مل جائے ہمارے یہاں جو سائیڈ میں روم بنا ہوا ہے آپ جب اندر داخل ہوں گی تو لیفٹ سائڈ پر ایک روم ہے وہ بھی پورا روم خالی ہے اس میں بھی جا کر آپ بیٹھ سکتی ہے ذرا تھوڑی سی ہمت کر کے تکلیف اٹھا کر اب مل مل کر بیٹھ جائے تاکہ وہ مجمع جو باہر انتظار کر رہا ہے ہماری وہ مائیں بہنیں جو اندر نہیں آ پا رہی ہے انہیں آنے کا موقع مل جائے اللہ کے واسطے تھوڑی قربانی دے دو اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے تو بہرحال میری مائیں بہنیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے بلکہ آپ کو ایک عجیب بات سناؤ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے لیکن اگر کسی نبی نے کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے اللہ کے کسی بندے کا دل دکھ گیا ڈیلیبریٹلی نہیں کیا جان بوجھ کر نہیں کیا اور جو کیا رائٹ سمجھ کر کیا لیکن اگر اللہ کے کسی بندے کا دل دکھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھی تنبیہ فرما دی بڑی پیاری روایت سناؤ معرف مصنوی میں حضرت مولانا جلال الدین نومی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گدر رہے تھے جنگل سے ان کا گدر ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شیپرڈ ایک بکریوں کا چرانے والا چرواہا جو جنگل کا رہنے والا بالکل الٹریٹ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ چل رہا ہے بکریوں کو چلا رہا ہے اور اس کی زبان پر بار بار اللہ اللہ اللہ اللہ ہے ایسی اللہ کی اس کے دل میں محبت ہے ایک جگہ پر وہ کھڑے ہو گیا آسمان کی طرف اس نے اپنی نگاہ اٹھائی ہاتھ اٹھائے اور وہ شخص کہنے لگا وہ چرواہا وہ شپٹ کہنے لگا اے اللہ تو کہاں رہتا ہے مجھے تیرا ایڈریس دے نا اللہ اللہ اگر مجھے تیرا ایڈریس مل گیا تیرا پتہ مل گیا میں تیرے گھر پہ آؤں گا اور اللہ میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں میں تیرے گھر پر آ کر پورا گھر صاف کر دوں گا گھر کے سارے ڈسٹ کو ختم کر دوں گا میں جھاڑو ماروں گا میں پوتا کروں گا اور ہاں اللہ تیرے کپڑے بھی میں دھو کے دے دوں گا اور اے اللہ میں جب تیرے بیٹھنے کا ٹائم ہوگا آرام کرنے کا ٹائم ہوگا اللہ میں تیرا سر دباؤں گا تیرے سر میں میں تیل لگاؤں گا تیرے سر میں میں کوم کروں گا اور بالکل تجھے اچھی طریقے سے تیار کروں گا کروں گا اللہ میرے پاس بکریاں ہیں میں سچ کہتا ہوں اللہ میں تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں گا اور وہ دودھ میں تمہیں دوں گا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ میں تمہیں بکریوں کا دودھ پلاؤں گا تو اے اللہ تو کہاں رہتا ہے ذرا مجھے تیرا ایڈریس تو بتا میں تجھے دودھ پلاؤں گا بکریوں کا دودھ پلاؤں گا تیری خوب خدمت کروں گا اب یہ بیچارہ جاہل نادان آدمی اللہ کی محبت میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی جلا دیتے جب انہوں نے یہ جملے سنے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہو گئے اور غصے میں کہ کہنے لگے کہ بیوقوف قسم کے انسان یہ کیسی باتیں کرتا ہے اللہ کو تو کنگی کرے گا اللہ کو تو دودھ پلائے گا اللہ کے سر میں مالش کرے گا اللہ کے گھر کو صاف کرے گا تو بیوقوف ہو چکا ہے ارے اللہ اللہ ہے تو اللہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے اپنی طرح محتاج سمجھتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے تو نے وہ جملے کہے ہیں کہ جو تجھے کفر تک پہنچا رہے ہیں تو نے اللہ کی شان میں مستعفی کی ہے ہے تو نے اللہ کی شان میں بہت بری بات کہی ہے جب اس نادان چرواہے کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی تو وہ تو بیچارہ پریشان ہو گیا وہ تو اللہ کی محبت میں کہہ رہا تھا وہ اتنا رونے لگا اتنا رونے لگا کہ یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا میں نے کفر کا کام کر دیا وہ چلانے لگا کپڑے اس نے بھار دیئے رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اللہ ایم سوری اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ رو رو کر جنگل میں نکل گیا ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آگئی اور وحی میں یہ کہا گیا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی ارے موسیٰ ارے میرے نبی میں نے تو تمہیں لوگوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا تم نے تو توڑ پیدا کر دیا میرے اس بندے کا دل توڑ دیا ہاں موسیٰ وہ جو کہتا تھا غلط کہتا تھا لیکن وہ میری محبت میں کہتا تھا وہ بیچارہ نادان تھا وہ جنگل کا رہنے والا تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا جاؤ موسیٰ جاؤ اسے ملو اور اس سے جا کر معافی مانگو اور اس کی دل جوئی کرو کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے لیکن اللہ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس سے معافی مانگی اور کہا میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تو جو کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو تجھے اپنا بندہ بنا کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اس لیے میری مائیں بہن نے ہمیں بہت خیال رکھنا ہے ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے کسی کو ہم ایسے جملے نہ کہہ دیں کہ جس کی بنا پر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے یہ حقوق و لباد کی ادائیگی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمائی تو صحابہ کا حال یہ تھا اتنی فکر کرتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ پہنچے میں کسی عزت کسی کی عزت کے بارے میں کوئی بات نہ کہہ دو کسی کا مال غلط طریقے سے نہ لے لو کسی کے دل کو تقریب نہ پہنچے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ ہو جائے اس کی صحابہ کرام کو بڑی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا امیر المؤمنین تھے اور بہت بڑی حکومت تھی جس کے وہ مالک تھے جب رات کا وقت ہوتا بالکل اندھیرا چھا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکلتے شہر مدینہ کا گشت لگاتے اور وہاں پر دیکھتے کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے اگر انہیں یہ پتا چلتا کہ کوئی پرابلم میں ہے مصیبت میں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ایک رات کی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے غلام کے ساتھ میں راستے میں نکلے جب ایک جگہ پر رات کو مدینہ کی گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے ننے ننے بچے رو رہے گڑ گڑا رہے آپ نے دروازہ نوک کیا تو ایک بوڑھی اماں نے پردے کے پیچھے سے بوڑھی عورت تھی اس نے دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر دیکھا آگ جل رہی ہے آگ پر ایک تو پتیلی رکھی ہوئی ہے اور اس برتن کے اندر گرم پانی ہے اور گرم پانی ہاٹ واٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بہن کیا بات ہے یہ بچے رات کو کیوں رو رہے ہیں اور آدھی رات کو جب سب سوئے ہوئے ہیں تم یہ واٹر بوائل کر رہی ہو کیا کر رہی ہو تو اس عورت نے جواب یہ دیا کہ میں بیوہ عورت ہوں میرے بچے بھوکے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے یہ بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے رو رہے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں نے آگ جلا دی آگ پر برتن رکھ دیا برتن میں پانی کو بوائل کرنے رکھ دیا اور بچوں کو میں نے یہ کہا کہ دیکھو میں کھانا بنا رہی ہوں تھوڑی دیر ویٹ کر لو تھوڑا اور صبر کر لو اس طریقے سے میں انہیں بہلا رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ بچے امید لگا کر اس پتیلی کے پاس برتن کے پاس بیٹھے ہیں ابھی کھانا پک جائے گا ابھی ہمیں کھانا ملے گا یہ رو رہے بل بلا رہے لیکن روتے روتے تھک جائیں گے تھک جائیں گے تو نیند آ جائے گی اس کے بعد میں بھی سو جاؤں گی اس عورت کی جب بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو گئے آپ نے کہا بہن جب اتنی غربت کا عالم ہے تم بیوہ ہو بچے تمہارے بھوکے ہیں تو تم کھانے کا انتظام کے لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جا کر کیوں نہیں کہہ دیتی اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ یہی امیر المؤمنین ہے یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا انہیں جا کر شکایت کر دو وہ تمہارے لئے کھانے کا انتظام کر دیں گے اس عورت نے جواب یہ دیا میں کوئی بکھارن ہوں کہ میں امیر المؤمنین کے دروازے پر جا کر بھیگ مانگو اناج مانگو نہیں نہیں نہیں میری غیرت اتنی مری ہوئی نہیں ہے کہ میں امیر کے دروازے پر جا کر اور خلیفہ سے جا کر بھیگ مانگو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں تو پتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانی میں کتنی بڑی حکومت ہے اس زمانے کے اعتبار سے بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی اتنی بڑی حکومت میں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک گھر کے ایک جھوپڑے میں ایک عورت کے بچے بھوکے ہیں انہیں نہیں پتا چلے گا اس لیے اگر تم جا کر اپنا کیس پیش کر دیتی وہ تمہاری مدد کر دیتے اس عورت نے جواب یہ دیا کہ جب امیر المؤمنین بنے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت ہے خلیفہ بننے کی ارے جب وہ بادشاہ ہے تو ان کا حق ہے ان کی ڈیوٹی ہے ہر پبلک کی رعایت کرے پبلک میں سے ہر فرد کی رعایت کرے ہر ایک کا خیال رکھے اگر ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی ہے تو چھوڑ دے وہ خلافت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوا ایسا جھٹکا لگا نہیں بتایا کہ میں امیر المؤمنین ہو کہا کہ بہن رکو میں ابھی تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں اپنے خادم کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے بیت المال پہنچے بیت المال سے دو آٹے کی بوری دو ستو کی بوری ان دو دو بیٹس کو جو آٹے کی اور ستو کی تھی انہیں نکالا اور اپنے کندھے پر ڈالا ان کے غلام نے یہ کہا امیر المؤمنین لاؤ یہ میں اٹھا لیتا ہو میں اسے اٹھا کر لے کر جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انل مسئول عنہم یوم القیامہ نہیں میرے بھائی نہیں یہ میری ڈیوٹی تھی اللہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا یہ میری ریسپانسیبلٹی تھی خود اٹھائی اس اناج کی بوری کو اس ستو کی بوری کو اس آٹے کی بوری کو اس فلاور کی اور آٹے کی بیگز کو کو اور اسے لے کر سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے اس گلاب کا بیان ہے آٹا حضرت عمر کے مو پر گر رہا تھا پورا مو سفید سفید ہو گیا تھا لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کر اس بہن کو وہ آٹا دے دیا وہ ستو دے دیا اور کہا بہن ابھی روٹیاں بناو اور ابھی ان بچوں کو ستو تو وہ روٹی کھلاؤ تم جلدی سے اس کا انتظام کرو وہ عورت کو اتنی خوش ہو گئی جلدی جلدی اس نے آٹا نکالا روٹیاں بنانا شروع کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دو بچوں کے رونے کی آواز اب بھی سن رہے تھے باہر گھر کے باہر جا کر اس سردی میں جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے گلاب نے کہا میر المؤمنین آپ نے اناج پہنچا دیا ماں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی چلو اب گھر چلتے ہیں چلو اب لوٹ جاتے ہیں باہر بہت سردی ہے آپ اتنی کڑاکے کی سردی میں کھڑے ہو چلو ہم گھر چلے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے غلام سے کہا میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ یہ بچے جو رو رہے ہیں جب تک یہ ہستے نہیں ہے اس وقت تک میں اپنے گھر پر نہیں جاؤں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا وہیں پر انتظار کرتے رہے ماں نے آٹے سے روٹیاں بنائی روٹیاں بنانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا انہیں ستو دیا بچوں نے ستو بھی کھایا روٹیاں بھی کھائی اور جب بچوں کا پیٹ بن گیا وہ ہسنے لگے مسکرانے لگے کھیلنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے بچے ہسنے لگے ہیں اب مجھے اتمنان ہوا وہ عورت بھی بہت خوش تھی اس کی آنکھوں میں ٹیئرز آف جوئی تھے خوشی کے آنسو تھے وہ باہر آئی اور جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ہے کہنے لگے میرے بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میرے بچے میرے روتے ہوئے بچوں کو ہستا کر دیا آج یہ بیوہ دعا کرتی ہے اللہ تمہیں امیر المؤمنین بنا دے اور حضرت عمر کی جگہ پر اللہ تمہیں بٹھا دے میری بھائی بہنیں اندازہ تو لگاؤ کہ صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ اے عمر تو نے جب امیر المؤمنین کے اس عہدے کو لیا تھا تیری پبلک میں تیری رائیت میں وہ بچے رو رہے تھے بل بلا رہے تھے چل اس کا جواب دے حضرت عمر کو فکر تھی کہ پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس سے میری مائیں بہنیں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ہمارے بھی جو حقوق ہے ہمارے بھی جو رشتہ داریاں ہیں ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں کیا ہم ان کے حقوق ادا کرتے یا نہیں کرتے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے ہماری زبان سے کوئی نکلے ہوئے جملے سے کسی کا دل تو زخمی نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اس لیے کہ ہماری بھی رشتے داریاں ہیں ہمارے گھر والے ہیں ماں باپ ساس خسر دیور جیٹ اور نہ جانے کتنے ایسے ریلیشنز ہمارے ہیں ان حقوق کو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں ہماری وجہ سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور میری بہنیں جب ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے اپنی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے نتیجہ یہ ہوگا پھر خاندانوں میں محبت نہیں رہے گی پھر آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد حسد کینا خاندان خاندان میں عداوت آپس کے فیملی ممبرز میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور پھر کتنے بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی نانا غلط کام کرنے لگتے ہیں جادو کروا رہے ہیں کروا رہے سحر ہو رہا ہے بلیک میجک ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خون کے جان کے پیاسے بن جاتے ہیں یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہمیں حقوق کو ادا کرنا ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہے کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے اللہ نے مجھے کیا حق دیا ہے مجھے کیسی لائف گزارنی ہے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے اور میں تو اکثر اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی میں کہوں کہ دیکھو ہمارے لیے تو سب سے بڑی ریسپونسبلٹی اگر ہماری اولاد ہے تو ان کی پرورش ہے یہ سب سے میجر ریسپانسیبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں اور اس کے لیے اور یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہوگا پیدا ہوگا اس کے بعد میں ریسپانسیبلٹی ادا کروں گی میں تو اپنے بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ تمہاری بیوی جب پریگنٹ ہو جائے اسی وقت سے تمہاری زندگی میں چینجز لاؤ عورت بھی چینجز لائے مرد بھی چینجز لائے یاد رکھنا ماں باپ جو گناہ کرتے ہیں بچہ تو پیٹ میں ہے عورت ابھی پریگنٹ ہے وہ ماں کے کوٹ میں بچہ موجود ہے لیکن ماں اگر غلط کام اور گناہ کرتی ہے اس کا اثر بھی اولاد پر پہنچتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اس لیے جس وقت ایک میریڈ کپل ہے جب ان کے گھر پر بچے کی آس ہو جائے اور اولاد پیدا ہونے والی ہے اسی ٹائم سے ان دونوں ہسبینڈ وائف کی لائف میں چینجز آنی چاہیے کہ اب ہمارے گھر پر امانت آنے والی ہے ہمارے گھر پر اولاد آنے والی ہے یہ ہماری رسپانسیبلٹی ہے ہمیں اس کو ایسا پال پوس کر بڑا کرنا ہے اور ایسا انوائرمنٹ اور ماحول گھر کا دینا ہے کہ ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہو سکے وہ اچھا بن سکے وہ نیک بن سکے اسی وقت سے ہمیں فکر کرنی ہے میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ سناؤں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ایک اللہ والے تھے بڑے نیک انسان تھے بیوی بھی بڑی نیک تھی عورت پریگنٹ ہو گئی گھر میں امید تھی کہ بچہ پیدا ہوگا دونوں وائف ہسبینڈ وائف نے مل کر قسم کھائی آپس میں وعدہ کیا آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے اس کہ جب ہم گناہ گھر میں کریں گے اس کے غلط اثرات ہماری اولاد پر پڑیں گے ہم دونوں ایک اچھی لائف گزاریں گے اللہ کو راضی رکھیں گے پائس اور نیک بن کر رہیں گے دونوں نے آپس میں ارادہ کیا اب سے نمازوں کی پابندی اب سے ہر حقوق کی ادائیگی تاکہ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ہمارے جو گھر میں اولاد آنے والی ہے اس پر اچھا ایفیکٹ پڑے اور دونوں ماشاءاللہ بڑی نیک زندگی گزارنے لگے اللہ نے گھر میں ایک بچہ دے دیا لڑکا پیدا ہو گیا بچہ بڑا ہونے لگا تین چار سال کا بچہ ہوا ایک دن یہ بچہ نیبر کے گھر میں گیا پڑوسی کے گھر میں گیا وہاں وہ کھیل رہا تھا اور جب وہ واپس آیا تو ماں باپ نے یہ دیکھا کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی یہ چوری کر کے چپکے سے پاکٹ میں ڈال کر لے کر آیا اللہ ماں باپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ہمارے بچے نے چوری کی کسی کی چیز کو چپ چاپ اٹھا کر پڑوسی کی چیز کو لے کر پاکٹ میں لے کر آیا دونوں کو اتنا غم ہوا اتنا غم ہوا کہ جب سے میری بیوی پریگنٹ ہوئی ہے حاملہ ہے ہم دونوں نے اس کا خیال رکھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو پھر کیا ہوا کوئی ہماری ایسی غلط کاری ہے کوئی ہم سے بنا ہوا ہے جس کا نتیجہ آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اب ہسبن اپنی غلطیوں کو یاد کر رہا ہے وائف اپنی غلطی کو یاد کر رہی ہے اچانک وہ بیوی کہنے لگی مجھے یاد آ گیا میں جن دنوں پریگنٹ تھی نا تو ہمارے پڑوسی کے گھر کے باہر اس کے گارڈن میں اس کے یارڈ میں ایک پلم کا ٹری ہے ایک پلم کا درخت ہے ہوا یہ تھا کہ وہ درخت کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس میں پلم جو بالکل رائٹ ہو چکا تھا ہمارے ونڈو پر آ کر لٹک رہا تھا میں ونڈو پر کھڑی ہوئی تھی میں نے وہ پلم دیکھا بالکل رائٹ اور جوسی معلوم ہو رہا تھا پتا نہیں مجھے اتنا اچھا لگا میں نے اسے لیا اور اپنے نیبرس کی پرمیشن کے بغیر میں نے وہ پلم کھا لیا میں نے کی مدت میں یہ کام کیا تھا اللہ نے اس کا نتیجہ آج میری اولاد میں بتا دیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے میری مائی بہنیں ہمیں اپنی لائف کے اندر اپنے گھر میں ایز ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے معاملے کو سدھارنا ہے اور دونوں میاں بیوی نیت کرے کہ ہم ایسے اچھے کام گھر میں کریں جس سے ہماری اولاد پر جو ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ان پر اچھا اثر پڑ جائے اس لیے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کی انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی کی آپس کی سمجھداری بہت بڑی چیز ہے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوا چلے ایک ہسبینڈ وائف تھے وائف ملک گئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں پر بھی تھی اپنے بچوں کو لے کر ہالیڈیز میں وہ گئی ہسبینڈ نہیں جا سکا اس کے پاس چھٹیاں نہیں تھی ہالیڈیز نہیں تھی یہ گھر پڑتا وائف چلی گئی اب ایک مہینہ رہنے کے بعد جب سمر ہالیڈیز پورے ہونے والے تھے وہ وائف واپس آئے ہزبن کو پتا تھا کہ اس ڈیٹ کو اس فلائٹ سے میری وائف آنے والی ہے وہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا اب جب ایئرپورٹ پر گیا تو وائف نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کا تو منہ بالکل اترا ہوا ہے نہ چہرے پر ہنسی ہے نہ خوشی ہے نہ وہ چیئر فل ہو رہا ہے بالکل منہ اترا ہوا جیسے منہ سوج گیا ہو بالکل چہرے پر ہنسی نہیں کوئی رونق نہیں وائف کو بہت برا لگا کہنے لگی کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایک مہینے کے بعد آفٹر فور ویکس میں آئی ہو میرا ہسبینڈ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا اور اس کا چہرہ کھل رہا ہوگا وہ میرے انتظار میں ہوگا وہ مجھے ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا وہ ہنستا ہوگا مجھے پیار سے ملے گا محبت سے وش کرے گا مجھے محبت سے گھر پر لے کر جائے گا لیکن تمہارا چہرہ تو دیکھو وہ پھلا ہوا منہ چڑھا ہوا ناک نکلا ہوا یہ کیا تم تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہے فور ویکس کے کے بعد بعد اور جدائی تمہاری بیوی گھر پر لوٹی ہے ہسبینڈ کوئی جواب نہیں دیتا ہے سارا بیگج گاڑی میں ڈالا کا بیٹھ جا اب جب وہ وائف ریٹرن ہو رہی تھی تو اچانک ایئرپورٹ پر اس کی نظر پڑی ایک کپل وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ کپل اتنا ہس رہا ہے دونوں اتنے مسکرا رہے ہیں ہسبن وائف کو دیکھ کر ہس رہا ہے اور وائف ہسبن کو دیکھ کر ہس رہی ہے دونوں میں محبت ہے پیار سے باتیں کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اتنے دونوں چیئرفل معلوم ہو رہے ہیں اس وائف نے فوراً دیکھ کر اپنے ہسبن سے کہا دیکھو پیار ایسا ہوتا ہے محبت ایسی ہوتی ہے ہسبن وائف کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے دیکھو دونوں کے فیس پر کتنی خوشی ہے دونوں ہس رہے ہیں اس ہسبن کو دیکھ دیکھو کتنا حسلہ ہے کتنا محبت سے اپنی وائف سے باتیں کر رہا ہے کتنے اس کے چہرے پر رونک ہے پیار ایسا ہوتا ہے اور تمہارا منہ دیکھو اس ہسبینڈ نے کہا ارے بے وقوف تم مجھے کہتی ہے تجھے پتا نہیں ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اس کی بیوی ملک جا رہی ہے وہ چھوڑنے کے لیے گیا ہے اور میں لینے کے لیے آیا ہوں بہرحال میری مائیں بہنیں یہ کہنے کو ایک لطیفہ ہے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم میں آپس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو پیار محبت ہو اور اس کے لیے پہلے سے ہمیں کوشش کرنی ہے آج اللہ معاف کرے ہمارے گھروں میں ایسے ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارے بچوں پر بڑا غلط امپریشن پڑتا ہے کتنے ہمارے بھائی میں اکثر انہیں کہتا ہوں جنہیں سموکنگ کی عادت ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ تم سموک کرتے ہو گھر میں بیٹھ کر تم سموک کر رہے ہو اپنی باڈی کے لیے اپنے ہیلتھ کے لیے انجریس سے تیری خود کی جان کو خراب کر رہا ہے تیرے گھر میں تیری بیوی تیرے بچے جو تیرے سموک کو انہیل کرتے ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے اور تیرے بیٹے پر کیا امپریشن پڑے گا وہ یہ سوچے گا میرا باپ سگریٹ پیتا ہے جب تک وہ سموک کرتا ہے کل جا کر وہ بھی سموک کرے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ سموکنگ کے ساتھ کوئی اور غلط عادت نہ اختیار کر لے اپنے بھائیوں کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ابھی پچھلے دنوں کی باتیں گھر میں میں گیا تو آج کل تو ہمارے یہاں ایک نئی فیشن آئی ہے نا ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ ہمارے فرنٹ روم میں جہاں صوفہ ہوتا ہے جہاں کافی ٹیبل ہوتا ہے اب آج کل ایک کونے میں شیشہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے گویا آج گویا ایک امپورٹنٹ چیز ہمارے گھر کی ہو گئی ہے کہ شیشہ اس کو بھی رکھو اس سے گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے تو میں اس دوست کے گھر پر گیا تو دیکھا شیشہ پڑا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ شیشہ یہاں پر کیوں ہے یہ کیوں رکھا ہے نے یہ کوئی ایسا پیس ہے کہ جس کو رکھنے سے گھر خوبصورت ہو جاتا ہے تو وہ مجھے جواب یہ دینے لگا کہ نانا مولی صاحب آپ تو جرا سیٹرڈے ایوننگ نہ چلا اٹھ مٹے چھے یعنی جب سیٹرڈے کی شام ہوتی ہے نا تو ذرا ریلیکس ہو جاتا ہوں میں تو ذرا چل آؤٹ کرنے کے لیے میں وہ شیشہ سموک کرتا ہوں اور پھر اس نے جو سینٹنس مجھے کہا میں تو ہل گیا وہ مجھے کہنے لگا کہ مولی صاحب ہوں تو چھے نے ہمیشہ مینتھول فلیور اجلا ہوں نے وہ گمے یعنی میں تو مینتھول فلیور کا استعمال کرتا ہوں پر ماری وائف چھے نا انہیں تو سٹرابیری فلیور بو گمے چھے انہا للہ و انہا الہ راجیو میں تو سن کر ہل گیا کہ آج تک تو میں باپوں کو نصیحت کرتا تھا کہ سموکنگ مت کرو اب تو پتا چلا کہ وہ میڈم بھی گھر میں سموک کرتی ہے اور باقاعدہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں مینتھول فلیور سموک کرتا ہوں اور میری وائف سٹرابیری فلیور بہت پسند کرتی ہے તો મેં कहा કે તારી बहरी भी पिए छे તો કેને લગા ક્યાં એમાં નવાઈની હું વાત છે આજકાલ તો આપણું ટ્રેન્ડ છે આરબ કલ્ચર اتنا فخر سے کہتا ہے عرب کلچر ارے عرب تو نماز بھی پڑھتے وہاں سے تو دین کی بہت ساری باتیں آتی ہے لیکن یہ اس کو کلچر ایک ٹرینڈ مل گیا ہے تو آج کل ہماری ماں بہنوں نے بھی اسے شروع کر دیا اور پھر جب مجھے پتا چلا تو میں تو حیران ہو گیا کہ سنگل لوگ اگر کوئی ینگسٹر جا کر شیشہ سموک کر لے وہ بھی برا ہے لیکن اب تو پتا چلا کہ میریڈ کپلز اپنے بچوں کو لے کر فلوم Blackburn to Manchester Manchester Manchester تک صرف شیشہ سموک کرنے جاتے ہیں حیران ہو گیا میں بکہ پی رہے شیشہ پی رہے اور ڈیفرنٹ فلیورز میں کوئی چوکلیٹ کوئی فروٹ پنچ کوئی مینتھول کوئی سٹرابیری اللہ حفاظت کرے اور باقاعدہ اپنے بچوں کو لے کر مانچسٹر جا رہے اور وہاں پر شیشہ سموک کر رہے ہیں بہت حیرانی ہوئی مجھے کہ یہ سموکنگ جو ہم مردوں کو سمجھا رہے تھے اب ہماری ماں بہنوں نے ایک نئے انداز میں اس کو شروع کر دیا میں اسی فکر میں تھا اور الحمدللہ ابھی یہ 24 اگست کو بی بی کی بی بی سی کی ویب سائٹ پر ہیلتھ کے کولم میں ایک آرٹیکل میں نے دیکھا آپ بھی دیکھ سکتی ہو 24 فورتھ آگست کا بی بی سی کا ہیلتھ کا کالم دیکھیے موجود ہے جس کا عنوان ہے ہے شیشہ سگریٹس سگریٹس کہ جیسے یہ شیشہ بھی ہارمفل فل ہے اور اس آرٹیکل میں میں نے پڑھا کہ ایک سگریٹ کے مقابلے میں جو کاربن مونوکسائیڈ کا لیول ہائی ہو جاتا ہے شیشہ لینے سے وہ فور ٹو فائیو ٹائم زیادہ ہے یعنی سگریٹ کے مقابلے میں شیشہ زیادہ خطرناک ہے فور ٹو فائیو ٹائمز اس کا کا کاربن لیول ہائی ہو جاتا ہے اور آگے میں پڑھ رہا تھا کہ زیادہ استعمال کرنے پر برین ڈیمیج ہو جاتا ہے انکانشنس آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یہ اس کے نقصانات ہیں لیکن آج ہمارا سماج ہمارا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو سگریٹ پیتے دیکھے گا تو غصے ہو جائے گا کہ سگریٹ پیے کیوں سگریٹ پیتا ہے گا اسے لیکن اگر وہ شیشہ لیتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ نو نتنگ حالانکہ یہ شیشہ نقصان دیتا ہے اسی آرٹیکل کو میں پڑھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے تو ٹوبیکو کنٹرول کولبریشن سینٹر کی ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہلیری اس کا ایک پیسج ہے جو میں آپ کو کوٹ کر دوں اس نے آرٹیکل میں ایک پیسج دیا ہے وہ ڈاکٹر ہلیری کا بیان ہے کہ ایٹ دا ورسٹ شیشہ was four hundred to four hundred and fifty times more dangerous than having a cigarette یعنی سگریٹ کے مقابلے میں شیشہ 400 سے 450 ٹائمز زیادہ خطرناک ہے ہمیں قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُ الف بھی لگتا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور آج اللہ معاف کرے کہ اسی لیے میں آج اسپیشلی طور پر ہماری ماں و بہنوں کے درمیان میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ شیشہ کو کوئی انٹرٹین کی چیز مت سمجھو یہ ہماری جان جان کو ہلاک کر رہا ہے ہمیں نقصان دیتا ہے اور ہمارے بچوں پر اس کا کتنا خراب اثر پڑتا ہے اس کا ہم اندازہ لگائیں آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے گھروں میں بھائی بھی پی رہا ہے بہن بھی پی رہی ہے مرد بھی پی رہا ہے عورت بھی پی رہی ہے وہ بھی ایک نئی کٹی پارٹی شروع ہوئی ہے میں تو حیران ہو گیا یہ سب باتیں سن سن کر کہ اب تو کٹی پارٹی اور اس میں تو باقاعدہ ہماری بہنیں بیٹھ کر کوئی فروٹ پنچ کا فلیور لے رہی ہے کوئی بیری لے رہی ہے اور شیشہ سموک کر رہے ہیں پیسے جمع کر دیے کٹی پارٹی کو آرگنائز کر دیا اور آج تک تو میں سنتا تھا کہ بھائی دس بیس بہنیں جمع ہو گئی اور تعلیم ہوئی تھی تعلیم کے بعد انہوں نے کوئی اچھا ناشتہ کر لیا یہ بھی سنا تھا کہ افطاری کی تیاری کرنے کے لیے دس بارہ بہن بیٹھ جاتی ہے ہے کوئی سموسا رول کر رہی ہے کوئی سپرنگ رول رول کر رہی ہے یا عید کا بنانا ہے تو اس کے لیے بسکٹس بنانے جمع ہو جاتی ہے لیکن اب تو کٹی پارٹی شروع ہو گئی ہے اور پھر نو کٹس الاؤڈ بچے کا فائیو ٹو ہاف سیون لوگوں مدرسہ میں آئے اپنے کٹی پارٹی میں یہ آج ماحول ہو گیا کہ وہ پانچ سے ساڑھے سات مدرسے میں آ گیا اب ادھر کٹی پارٹی ہو رہی ہے اور اس کے اندر شیشہ بھی سموک کر رہے ہیں زور زور سے گانے بھی بج رہے ہیں اور ایک دوسرے کی قیمت بھی ہو رہی ہے گیمز کھیل رہے ہیں تاش اور کارڈز کھیلے جا رہے ہیں میری مائیں بہنیں ہم ذرا تو سوچے کہ ہماری یہ غلط چیزیں اور ہم جو یہ غلط چیزیں کر رہے ہیں اس پر ہماری اولاد پر کیا امپریشن پڑے گا ہمارے بچوں پر کیا امپریشن پڑے گا ہمارا سماج میں کیا ہوگا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمیں اس ذمہ داری کا خیال کرنا ہے ہماری مائیں جو تاریخ کے اندر مائیں گزری ہیں ذرا ان کے بارے میں سوچے کیسی کیسی عورتیں تھیں کس طرح وہ اپنے گھروں کی ڈیوٹی سنبھالا کرتی تھی کس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی تھی ان ذمہ داریوں میں اگر ہم نے کوتاہی کر لی اپنے گھر کے حقوق میں گھر والوں کے حقوق میں بچوں کے حقوق میں ریلیٹیوز اور فیملی ممبرس کے حقوق بک میں میں نے شروع میں کہا یہ وہ بڑا میجر ایشو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ حقوق ادا نہ ہو جائے اولاد ہماری بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے ایک بڑے بھائی کے لیے اس کے چھوٹی بھائی بہن بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے ارے مائیں ایسی ہو اور اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرے کہ ان ماؤں کی صحبت میں رہ کر ان بچوں کی زندگی زندگی میں ہی ولایت آ جائے وہ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے فاطمہ نام کی ایک عورت تھی شوہر کا انتقال ہو گیا ننا سا بچہ گھر میں ہے بیٹے کا نام عبد القادر ہے شوہر کا انتقال ہو گیا یتیم ہو گیا وہ بچہ عبد القادر یہ ماں فاطمہ اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے پال پوس کرتی ہے اسے بڑا کرتی ہے وہ چار سال کا ہو جاتا ہے ماں اپنے بیٹے عبد القادر کو لے کر مدرسے میں داخلے کے لیے جاتی ہے اور وہاں مولانا صاحب سے کہتی ہے مولانا صاحب میں بیوہ ہوں میرا بچہ یتیم ہے چار سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے میں مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے آئی ہوں میرے بچے کا ایڈمیشن کر دو میرے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو مولانا صاحب نے فوراً بچے کا ایڈمیشن کر دیا ماں نے کہا میرا بچہ آج پہلا دن ہے اس کا مدرسے کا اسے دین سکھا دینا ماں گھر چلی گئی مولانا صاحب نے بچے کو کلاس میں بلایا فرسٹ ڈے آف مدرسہ پہلا دن ہے مدرسے کا آج مولانا صاحب نے پہلا سبق سکھایا بچوں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بچوں کو مولانا پڑھا رہے بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کا بیان ہے کہ جب میں نے بچوں کو بسم اللہ پڑھایا تو وہ بچہ عبد القادر جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں اس بچے نے سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا سور فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے نے ایک پارا پڑھ لیا دوسرا پارا شروع کر دیا دوسرا پارا پڑھ لیا تیسرا پارا شروع کر دیا تیسرا پارا آدھا ہو گیا آدھے سے بڑھ کر سورہ بقرہ جو ٹو اینڈ ہاف سپارے پر مشتمل ہے وہ سورہ بقرہ کو اس نے ختم کر دی اس کے بعد وہ بچہ خاموش ہوتا ہے مولانا کی آنکھوں میں آنسو ہے کہتے ہیں بیٹا تیری موم تو مجھے یہ کہہ رہی تھی تیرا مدرسے کا فرسٹ ڈے ہے آج میں تجھے بسم اللہ پڑھا رہا تھا تو نے بسم اللہ کے ساتھ میں پوری سورہ بقرہ تو اینڈا ہاتھ سپارہ چار سال کی عمر میں مجھے بائی ہارٹ سنا دیا زبانی سنا دیا بیٹا تو کہاں پڑھ کر آیا ہے پہلے کس مدرسے میں پڑھتا تھا اس ننے سے بچے عبدالقادر نے اپنی معصوم زبان سے یہ کہا مولانا صاحب میں کہیں بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہو تو کہا بیٹے تجھے یہ صورت کیسے یاد ہے اس بچے نے جواب دیا روزانہ رات کو جب سونے کے لیے جاتا ہو میری ماں میرے قریب آتی ہے مجھے تھپکیاں دیتی ہے مجھے پیار سے سلاتی ہے اور میری ماں سور بقرہ کی تلاوت کرتی ہے مولانا صاحب جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اس دن سے لے کر ڈیلی نائٹ کو روزانہ رات کو میں میری ماں سے سور بقرہ کی تلاوت سنتا ہوں مولانا صاحب میں نے اتنی مرتبہ میری ماں سے سور بقرہ کی تلاوت سنی کہ میں بقرہ کا حافظ بن گیا مولانا کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگے کہ بیٹے تجھے پڑھانا میرے بس میں نہیں ہے تم ماں اور بیٹے کا رشتہ ہی عجیب ہے تجھے تو تیری ماں ہی تعلیم دے سکتی ہے مولانا صاحب بچے کو ان کے گھر پر لے کر گئے اور اس ماں سے کہا کہ جو تربیت اپنی اولاد کو دی ہے وہ تربیت میں اسے نہیں دے سکتا تم ہی اسے پڑھاؤ تم ہی اسے سکھاؤ چنانچہ اس ماں نے اپنے بچے کو گھر میں پڑھانا شروع کیا چند مدت نہیں گزری وہ بچہ عبدالقادر حافظ قرآن بن گیا اور میری ماں بہنے وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اللہ نے اسے حافظ بھی بنایا عالم بھی بنایا اپنا ولی بھی بنایا اور آج اسی بچے کو ہم بڑے عدب اور احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو جب ذمہ داری کی جب ریسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے اندر ایسے چاند کے ٹکڑے بنا دیتا ہے ایسا اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو نوازتا ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح جذبہ نصیب فرمائے اور اپنی جو رسپانسبلٹیز ہے ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے ہم اسے فلفل کریں چاہے حقوق و کے اعتبار سے کوئی بھی ہمارا ریلیشن ہو ہم اس کے پورا کرنے کی کوشش کریں اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے فرمائے اللہ ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے اور آئے ہاں، ایک بات آخر میں ایک بات یہ کہہ دوں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی میں ادا کرو میں اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں میری ساس کو خوش رکھو ساس چاہتی میری بہو کو خوش رکھو میرے دیور جیٹ کو ہم خوش رکھو ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نادان ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا ہے وہی حسد وہی کینہ وہی ساری چیزیں تو ہم نے اگر اپنی رسپانسبلٹی ادا کی ہے اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج کتنے ایسے ناسپاس لوگ ہیں کہ ذرا سی دشمنی میں بس ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو گئے کہیں جادو کروا رہے ٹونا کروا رہے بلیک میجک کروا رہے غلط چیزوں کے ایسی ایسی چیزوں کو کروا دیتے ہیں ایک بڑا پیارا عمل بتلا دو اللہ ہماری جادو سے حفاظت فرمائے فرمائے گا بلیک میجک سے حفاظت فرمائے گا بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی میرا جو امتی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے سات اجوا کھجور کھا لے میرا کوئی امتی صبح میں اٹھ کر ڈیلی سیون اجوا کھجور اجوا مدینے کی مشہور کھجور ہے جو سیون کھجور کو روزانہ کھا لے گا تو میرا جو امتی صبح میں اٹھ کر سب سے پہلے بغیر کچھ کھائے ہوئے سب سے پہلے سات اجوا کھجور کو کھا لے گا اللہ تبارک و تعالی اس دن میں اس کی جادو سے بھی حفاظت کرے گا اور اس کی پوائزن اور زہر سے بھی حفاظت کرے گا اللہ تبارک تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے میری مائیں بہنیں یاد ہوگا آپ کو لاسٹ سنڈے کو میں نے اعلان کیا تھا کہ مسجد انیس الاسلام کے ریلیف پروجیکٹ کی طرف سے لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے کیٹریک آپریشن کو لانچ کیا تھا ایک کیٹریک آپریشن کی قیمت ہے اونلی ففٹی پاؤنڈز انڈیا اور پاکستان کے غریبوں کی آنکھوں کے علاج کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور آج مجھے بتا کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہفتے میں جو مجموعی رقم اب تک کیٹرک آپریشن کے لیے ہمیں موصول ہوئی ہے اس کی مقدار ہے سیون تھاؤزینڈ پاؤنڈ سات ہزار پاؤنڈ ایک ہفتے میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے آج کا سنڈے بھی کٹریک آپریشن ہی کی اپیل کے لیے ہے آپ باہر نکلو گی زکات صدقہ للہ کے باکس پڑے ہوئے ہیں اس میں دل کھول کر ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ان غریب ماؤں کے لیے بہنوں کے لیے بچوں کے لیے مردوں کے لیے بھائیوں کے لیے جن کی آنکھوں میں موتی آ گیا ہے جنہیں کٹریک آپریشن کی ضرورت ہے ان کے لیے تعاون کریں اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے اللہ آج ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن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 صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے اللہ بہت بڑے خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے مولا بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا آج ہماری مائیں بہنیں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کر کے قربانی دے کر اتنی بڑی تعداد میں تیرے دربار میں آ کر بیٹھی ہے مولا یہ اسی لیے تو آئی ہے کہ اللہ کی کی رحمتیں تیرے گھر میں برستی ہے اللہ کے کے دین باتیں سنوں سنوں میرے نبی فرمان کو زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی اللہ اس نیک نیتی کے ساتھ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں مولا یہ ہماری مائیں یہ ہماری بہنیں یہ ہماری بچیاں یہاں پر آئی ہوئی ہوئی ہے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا عافیت کا معاملہ فرما دے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اے اللہ رضا مندی کا فیصلہ فرما دے مولا ہم جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے کیسے گندے گندے کام ہم سے ہو جاتے ہیں کتنی تیری نافرمانیاں ہوتی ہے زبان چلتی ہے تو بری بری باتیں کرنے لگتی ہے بیک بائٹنگ کرنے لگتی ہے نہ جانے کیسے کیسے عمل ہاتھ پیر سے ہو جاتے ہیں لیکن اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے تو ہی تو ہمیں معاف کرنے والا ہے تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ اگر تو آج ہمیں معاف نہیں کرے گا تو مولا تو بتا ہم کہاں جائیں گے کس سے بھیک مانگیں گے اللہ تیرے در کے سوا سوا کوئی در نہیں تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے دیکھ اللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہے یہ ہماری ماں بہنیں روزے کی حالت میں آئی ہے سب بھوکی پیاسی ہے اللہ ان روزوں کو بھی قبول کر لے اللہ ہمارے روزے ہمارے منہ پر مت مار دینا اللہ ہم جانتے ہیں جیسا روزہ رکھنا چاہیے ہم روزہ نہیں رکھ پائے ہیں لیکن اللہ تیری محبت ہی میں تو روزہ رکھا ہے تجھے راضی کرنے ہی تو روزہ رکھا ہے اللہ اگر آج ہم کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں چھپکے سے کسی کمرے میں جا کر کھا پی لیتے ہیں دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلتا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں تجھے راضی کرنا ہے اس کے لیے مولا بھوکے پیاسے ہیں اتنے لمبے لمبے روزے بھی ہمت کر کے مولا ہم رکھ رہے ہیں الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اللہ اگر ابھی ہم ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے رمضان میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ پھر کب ہو سکتی ہے تیرے حبیب پاک نے تو ممبر پر چڑھ کر کہا تھا تیرے پیارے فرشتے جبرائیل نے آمین کہہ دیا تھا اور مولا تیرے حبیب نے کہہ دیا ہے کہ ہو اس شخص کے لیے جسے رمضان کا بہیلا ملے اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے دے ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا میج جی، مجھے یہ بھی معلوم ہے میری زبان بہت گندی ہے مولا میں نے تو تجھے بہت ناراض کیا ہے اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ تجھ سے بھیک مانگو یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے اٹھاؤ لیکن اللہ اتنے بڑے مجمع میں نہ جانے کون سی ایسی تیری اللہ تیری ولیہ بیٹی ہوئی ہوگی جسے تو بہت پیار کرتا ہوگا اللہ تجھے اسی بندی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اس مجمع میں بڑی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے حاملہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے اللہ ان عورتوں پر تجھے رحم آتا ہے تیری رحمتیں برستی ہے مولا تجھے ان بڑی عورتوں کا واسطہ مولا ان بیماروں کا واسطہ ان حاملاؤں کا واسطہ اللہ ان کے صدقے دفعل ہمیں معاف فرما دے اور مولا ننی ننی بچیاں بھی تو بیٹھی ہوئی ہے کیسی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے معصوم ہاتھ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تیرے سامنے بھیک مانگ رہی ہے بیچاری دعا کا مطلب بھی نہیں سمجھتی ہے اللہ تو ان پر نظر رحمت کرنا ہے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے کہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ بیماروں کو شفا دے دے کتنی بیچاری ہماری بہنیں ہوں گی جو آج بیان میں آنا چاہتی تھی جو مسجد مسجدوں میں حاضری دینا چاہتی تھی لیکن اللہ وہ بیچاری بیمار ہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی ہے اللہ وہ چل نہیں سکتی ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہے وہ اندر ہی اندر ترس رہی ہے اندر ہی اندر کٹ رہی ہے اللہ تو نے بہترین بدلہ دے دے ان کے ارمانوں کو مولا عملی لباس سے پہنا دے اور اے اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا جب تک زندگی رہے سلامت رہے جب تک زندگی رہے ہاتھ پیر آنکھ کان سب کچھ سلامت رہے بدن کا ایک چلتا رہے طاقت رہے اور مولا تیری عبادت کرتے کرتے تجھے پکارتے پکارتے مولا بغیر کسی موتاجی کے ہم دنیا سے چلے جائیں موت و مقدر میں لکھی ہے ہے رہے گی مولا اتنا کرم کر دینا مرنے سے پہلے ہمیں کلمے کی دولت دے دینا اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کے بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے العالمین ہم میں سے وہ ہماری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے اللہ ہماری وہ بہنیں ترس رہی ہے کتنی دعا مانگ چکی ہے کتنی منتیں مانگ چکی ہے لیکن اللہ یہ طاقت صرف تیرے پاس ہے اے اللہ تمہارا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے مولا بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے اور انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہماری بچیوں کو نیک بنا دے اللہ اللہ انہیں دین کے دائی بنا دے ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا ہم سے گھروں میں ایسا کوئی غلط کام نہ ہو اس کی بنا پر ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑے وہ غلط ماحول میں پڑے بڑھنے لگے اللہ ہمارے بچے ہماری امانت ہے اللہ بہت بڑی امانت ہے اس امانت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے ہمارے بچوں کو حافظ حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ جتنی بھی بچیاں ہیں مولا جو جوان ہو چکی ہے ان کے لئے بہترین رشتے میسر فرما دے اے اللہ ہر بیٹی کو مئکے سے زیادہ سسران میں خوشحالی نصیب فرما دے اے اللہ ہماری بچیوں کو ہمیشہ ہستا ہوا رکھنا خوشیوں میں رکھنا رکھنا نعمتوں میں رکھنا اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما دے انہیں بھی نیک اور صالح اور حافظ قرآن بنا دے اے پروردگار عالم ہماری بدبختیوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو تو محروم نہ کر دینا اللہ انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے دنیا اور آخرت میں ترقی نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں مولا ہمارے والد والد والدہ کتنی تکلیف اٹھا کر ہم لوگوں نے ہمیں بڑا کیا ہے دنیا میں تھپیڑے کھائے ہیں گالیاں کھائی ہیں تکلیفیں اٹھائی ہیں تب جا کر مولا انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے بڑے لار سے بڑا کیا ہے اللہ ماں باپ کے سایہ جن کے سر پر ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے اے اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ باقی رکھنا اللہ ہمارے والدین کے عمروں میں برکتیں نصیب فرما دے اللہ ان کی بیماری کو ختم کر دے ان کی پریشانی کو دور کر کر دے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اپنے والدین کو راضی کرنے والا بنا دے اے اللہ اس مجمع میں میری ایسی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے کسی کی ماں چلی گئی کسی کا باپ چلا گیا کسی سے ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا اللہ رمضان کا مہینہ ہے نا مولا بوڑھے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں مرحوم والدین کی ایک ایک بات یاد آتی ہے ان کا چلنا پھرنا یاد آتا ہے اے اللہ آج مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ کی قبروں کو دور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے بلکہ مولا تو تو جو چاہے کر سکتا ہے اللہ اتنا کرم کر دے کہ جو ماں باپ مرحوم والدین قبروں میں سوئے ہوئے ہیں جو مرحوم ہسبند قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ آج تو انہیں خبر پہنچا دے انہیں خبر پہنچا دے کہ مسجد انیس الاسلام میں بیٹھ کر تمہاری بچیاں تمہارے لیے دیا کی بھیک مانگ رہی ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے اللہ ان شوہروں کی مغفرت فرما دے اللہ ان والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان بیویوں کی مغفرت فرما دے جو دنیا سے چلی گئی ہے اور اللہ جو باقی رہ گئے ہیں انہیں ہمت اور صبر جمیل نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے کتنے بھائی کتنی بہنیں ہمارے ساتھ رشتہ رمضان میں تھے ساتھ میں سہری افطاری کرتے تھے اللہ آج وہ نہیں رہے مولا مولا وہ نہیں رہے ہیں آج ہمیں ان کا حال معلوم نہیں انہیں ہمارا حال معلوم نہیں اے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے الہ العالمین ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دن آئے گا ہمیں بھی تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا قبر میں جانا پڑے گا مولا قبر تو بہت خطرناک ہے اللہ ایک طرح کمرے کے اندر ہمیں رکھ دیا جائے کمرے کو بند کر دیا جائے اللہ وحشت ہونے لگے لگتی ہے اکیلا پن ستانے لگتا ہے اللہ قبرستان میں قبر میں تو ہم منو مٹی کے نیچے ہوں گے اور کتنی لمبی زندگی وہاں پر گزار دی ہے اللہ قبر کی وحشت سے بچا لینا قبر کی عذاب سے بچا لینا تیری پکڑ سے بچا لینا مولا سچ کہتے تیرا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے مولا دنیا کی ذرا سی تکلیف سے ہم مل جاتے ہیں ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کریں کریں گے اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے تیری ناراضگی سے بچا لے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما دے پل سرات پر بجلی کی طرح پار کروا دے اور اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے مولا تیرے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے حضور کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ مانا ہم سب بہت گنہگار ہیں بہت خطا گناہکار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیری ہی تو بندی آئے تیرا ہی تو نام لیتے ہیں دیکھ مولا آج ہم نے سنا تھا کہ مسجد میں تیری باتیں ہونے والی ہے مولا یہ سب گھر چھوڑ چھوڑ کر مولا تیرے دربار میں چلی آئی مولا ہم سب تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ اس محبت کی لاج رکھ لے اور ہم سب کو بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ جب خالی نہیں نہیں جائیں گے مولا مولا خالی نہیں جائیں گے دیکھ مولا آج ہم سب مل کر مولا تم سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہے آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے اللہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے اللہ تجھے ناراض نہیں کریں گے اللہ دیکھ ہم نے معافی مانگ لی اللہ ہم نے توبہ کر لی اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ ہم نے توبہ کر لی ہے اللہ ہم گناہ نہیں کرنے والے اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنے والے دے اللہ سب کا حق ادا کریں گے اللہ تو معاف فرما دے اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے باہر نکل کر پھر گناہ میں لگ جائیں گے پھر غلط کاموں میں لگ جائیں گے لیکن یہ اللہ آج تو ہمارے بول پر فیصلہ فرما دے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا ایسی مبارک گھڑی ہمیں نہیں معلوم واپس آئے گی یا نہیں آئے گی رمضان کا مہینہ روزے کی حالت تیری دربار مہمان میں حاضری رحمتیں برس رہی ہے رحمت کا اشرا ہے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے مولا رحمت کا اشرا جا رہا ہے اللہ یہ اشرا جا رہا ہے اللہ آخری رحمتیں باقی ہے اللہ بھی دے دے مولا بھی دے دے اللہ بھی دے دے اللہ بھی دے دے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اللہ بھی اور اسی گھڑی معاف بعدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله